حضرت رافع بن امر غفاری کا بیان ہے کہ میں لڑکپن میں انصاریوں کی کھجوروں کو پتھر وغیرہ مارا کرتا تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے پوچھا اے لڑکے تو کھجوروں کو کیوں مارتا ہے میں نے کہا پھل کھانے کے لیے آپ نے فرمایا مت مارا کر جو نیچے گری پڑی ہو کھا لیا کر پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی اے اللہ اس کے پیٹ کو سیر کرتے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بائیس